حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو حاضرین کو سلام کہتے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1109